حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو مقام زوتوا میں رات گزارتے حتیٰ کہ وہیں صبح کی نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی اس مسجد والی جگہ میں نہیں جو وہاں بعد میں بنائی گئی بلکہ اس سے کچھ نیچے ایک سخت ٹیلے پر سنن نسائی हदीस नंबर दो हजार आठ सौ पैंसठ